معلہ بن اسد اور موسا نے بیان کیا کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا ان سے ایوب نے یہی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اسلام کا بھائی چارہ کیا کم ہے ہم سے قطیبہ نے یہ بیان کیا ان سے عبد الوہاب نے اور ان سے ایوب نے ایسی ہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ستاون